اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے